سنات سنا گیا سجی اینا اینا سب اٹھ کے کے جاؤ گے کر اٹھو کرتے کر کے ہوگا شاباش دوستو جتنا محک اللہ رب العالمین جلبی دن کریم میں کمزور ہوا میں جناب شادی کے موقع دینی محافل کا و انتخاب کرنا دینی طور سے سمجھدار اور شعور والا ایسے خوشی سے موقع دے اللہ ایسے ایس کے اللہ رسول کو یاد رکھنا اللہ رسول کے حکمان کو یاد رکھنا کوشش کرنا یہ سا ان گزرے اللہ رسول سارے تے ناراض نہ ہوں جی سن خوشی اللہ تعالی فرمائی اس خوشی نو اس خوشی دے ویلے کو انج لگائیے کہ اللہ رسول بھی سارے تے خوش ہوں سارے تے ناراض نہ اے سوچ تے جی ذہنیت ہے نا اے دینی طور تے شعور والا ہونا دوستو اس طرح دیا محفل خوشیاں شادیاں کے موقع ان کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ رشتے دار برادری والے یار بیوی دوست دار انہوں کے سامنے گل رسول نہیں ہوئی باغ بالکل بلا بیٹھے واسطے سراسر خیر رحمت اصا منہ پھیر کے رسم سے کل کلامے پا کے کل پوٹو لے بیٹھے اللہ رسول دیا گلام رب کے پیارے گلا ہر ایک دل اثر نہیں کرتی اللہ تعالیٰ فرمانتا بدل کے بھی سونے نصیحت کی جا تمجائی جا ذکر تنفا بندہ نصیحت کرے نا نصیحت کرے چنگی گل سمجھاوے برائی کو ہٹاوے فرمایا ہر ایک بندے کے دل سے گل اثر نہیں کرنی جن دل ایمان ہوئے گا اندر گل ضرور اثر انداز ہو جائے گی تو سونے اس سے مقصد دیتا کہ ایسے موقع دیتے ہیں اسلام مسلمان آج اسلام کے اندر جہاں کمزوریاں کتائیاں پائیا جی کچھ نہ کچھ نشان نہیں ہوئے اللہ رسول اللہ نال سنائی جان ہو سکتا ہے اس معاشرے کے لوگ کوئی گل سنے اندر دل سے گل اثر کرے وہ بھی چوڑیاں دیاں کافران دیاں ہندوان دیاں بیڑیاں رسماں چڑھ کے شادی اور ویاہ اس انداز کے طریقے دلال کرے شادی ویاہ دلال کنجر کافر راضی نہ ہونا اللہ راضی ہوئے اللہ دا رسول راضی ہو جائے تو دوستو اس سلسلے بھی میں جناب سامنے گفتگو ہو کے پڑھاواں گا بنیادی طور پہ جڑا مولم ہے کہ تے پیش جڑے بننے ہیں ان دا عنوان ہی بھی اسلام دے اندر اے جڑی شادی شادی ہے نا دا مقصد کیا ہے میں اپنی پہلی جڑی گل پیش کر لگا وا تو تبجو کا تلفکار ہاں, ہاں، تساں ایک بار

سلام کی خاصیت بندیا دیا سوچا نہیں سوچا نیوا نہیں اچھی سوچ بنا چاہیے اسلام بندیا سوچ نہ سوچ وہ روحلا نہیں رہنا دیتا سوچا خیالات اچا کر چڑتا ہے انسان کو پتا ہے

کہ تو نہ میرے کو روٹی کھان واسطے آنا ہے فرمایا جس وقت تسا گرو ٹرو اس وقت روٹی دی کھانی کھانی پر روٹی دی نیت نال میرے گل سمجھ ہے روٹی دی نیت نال او لبنی لبنی او لبنی لبنی جڑا کام بغیر سوچا ہو جاتا ہے کا فائدہ ہی نہیں ویسے حضور کروڑا بھی آخرا گہرائی اس وقت یہ ہے سمجھا گیا میرے نبی نے فرمایا خوش اسلام مر گئے مالا یعنی حضور نے فرمایا بندہ بڑا چنگا مسلمان بن گیا ادو ہی گا جنو لا یعنی خیالات لا یعنی گلا دے اس وقت بندہ سونا چنگا مسلمان ہے حضور نے کیا فرمایا لا جانی یعنی، کا کوئی نہیں بھاوے کم ہو سوچ بھاوے کم ہونا میری گل اور میں مثال سمجھانا آدھی گل کرنا میں آوا تقریر واسطے ذہنی یعنی بات جو خدمت اللہ رسول میری منتخاب ہے وہ میرے مل جا سکے میں اسے سوچنا نہ اس خیالات اس میں بیٹھا ہوا یہ میرے دماغ گل گم پھر رہی ہوئے مڑ میں میں کافر تو نہیں بنیا پر چنگا مسلمان بھی نہیں بنیا چنگا مسلمان بھی نہیں بنیا کیوں یارے تو دنیا دار بھی گل کرتے دے وقت تو پالو نہیں تو نصیب تو بہتا نہیں وقت تو پالو نہیں تو نصیب تو بہتا نہیں میں سوچتا رہا اس سوچ کا فائدہ کوئی نہیں کہ جی اگر میں بیٹھیا اٹھیا تناؤ بچ کر گل جی چابی لسور چیری کر دماغ سے اثر کر

استاد صاحب جبلا آپ فرمانے نے کسی کو روٹی کھان واسطے تصا جانا ہے نا اس وقت نیت روٹی بھی نہ ہو دماغ اللہ کی گل اللہ دے رسول کی گل کوئی سوچ لو کہ میں جا جا کے مسلمان برا گل سناواں گا ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی سوچ نہ جان

ہو جائے گا میری یہ گل جائی میں نکاح کا مقصد کو سمجھان واسطے سمجھا تے عمل کرنا کہ اوکھا کام ہے یہ اگر بندہ ہے دے عمل کر لے نا تے بندہ اس دھرتی دے اندر اللہ کا ولی بن جائے بیکار سوچ بھی چھوڑ دے بیکار سوچ بھی چھوڑ دے مثال کے طور تے محسوس نہیں کرنا ساڈے جیویں جوان نے فلما فلماں لیندے نے فلما ویکھ کے تے ساری رات سوچی رکھن گے او میں انو ویکھیا ہے او اپنے خیال وچ قوم سمرن کہ تو

اسلام نے آج میرا شادی نکاح کا حکم دیتا ہے نا غور فرما دیا جی حجت اسلام امام قدر نے فرمایا نکاح شادی نیوے ذہن والا جیڑا بندہ اسلام کے مزاج تو واقف نہیں وہ شادی نکاح مقصد ہے اپنی سے شہوت کو پورا کرنا فرمایا

سجیوں کبھی ذرا توجہ ہٹا کے انشاءاللہ العزیز اللہ کے قرآن کی گل بندہ دل لگی نہ سنے نہ تے نفع فائدہ ضرور دیتی ہے ایک بار پیار نہ بولو سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجد کریم فرماتا ہے لباس لکم وانتم لباس لهم سبحان اللہ رب نے جس رنگ مطلب

سمجھو سمجھو تھوڑا تھوڑا ہے ہے ہے ہے بندہ کپڑے تے تے بیوی بیوی نے نے نے پا پا یا کپڑا بندے نہیں نہیں رب رب جڑا خاص تعلق پردے نال نال نال فرمایا پر گل گل العالمین جل نے سنا سورت نور شریف رب نے سورت نور کا آغاز آرمایا فرمایا فرمایا سورت اللہ توجہ ہے نا سبحان اللہ رب العالمین جو ہو کریم جلو برا کھول کھول کے گل کھول مجید اندر بیان فرمایا مقصد کیا ہے اللہ بن گلو کلو میرے نویل سچو گلام جو ہے سہان اللہ برائی ہندولہ روکنا ہے اللہ فرمانا ہے میں گل کھول کے ہے پر چاہیے میاں بیوی ہے میاں بیوی گل آئیے میں پردے بیان پردیا فرما ہے اللہ تعالیٰ فرما رب نے لباس کیوں فرمایا رب العالمین نے شادی کا مقصد بیان کیا ہے تھوڑی جی ہے وضاحت کرنی ہے اسلام نے شادی کا مقصد دسیا کیا کہ معاشرہ بدکاری تو پاک ہو جائے میں بول بول بول رہا کیونکہ یہ نتیجہ لیا ہے یہ نتیجہ لیا ہے کہ اصل

اگر اسلام والی گلا ہوئی مقصد مسلمان والا نہیں ہوئے گا آؤ سجنا دوبارہ پھر میں سنو میں کی رکھ رہا ہوں کہ مرد عورت رب العالمین تعلقات کس رنگ نال بیان فرما ہے اللہ رب العالمین اگر اللہ بھائی دھول کے لیے فرما ہے اسلام سمجھانا ہے

اندے اندے واسطے واسطے نہ نہ راہ معین ایدر اندر پانی جاوے فصل پکانا بندی بربادیاں مچا چھڑ آئے فصلہ ادا چھڑ آئے مکان گرا چھڑ آئے پر سجنہ کے درے آئے چشمہ پانی نکلے آئے

خاندان اجڑ اجڑ قبیلے دے دیا چادر رول جی حد کہ ایسی فصل تیار اب مچھلا نہ اسلام نے مقصد رکھا ہے ختم کرنا حیائی نو ختم کرنا نیچے

دے تو دسے ہوئے پھر پھر دیس دردا گئے نیچ بن ہزور سنت کو اگر کوئی نبی سنت کے مطابق حضور کی سنت نکاح ہے جی میرے نبی نے نکاح فرمائے کتے چلا چلا کے کے آخری ہے بولنا جنہوں میرے نبی سنت حیات نہ ہوئے سمجھ نہیں لگتی فرق ہوئی شادی ہوئی ہوتی ہے بغات پہ جاتی ہے یا پہ جاتا ہے اگر تک پہنچا نے بڑی رکھی ہوئی میں گل کر شادی ہے خوشی کا موقع شادی ہے خوشی کا موقع بتنی شادی ہے خوشی کا موقع انسان میں خوش ہوئی اللہ اللہ دس راجو رب کا بندہ ہونے دملہ عمر صحابہ دی اگر خلال ایمان روکا پیدا ہوندیاں اور سجنا کے طرف حضرت دے بن معرور حضور دا صحابی ہے اگر سنان لگیا وقت توجہ دھیان کرنا میرے نبی نبی نبی سرکار پکڑی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے جو خیبر کی بن گیا کافر کیویں کیویں اور سنتے خیبر دا دا علاقہ یہودیاں کون سی تے تے مسلماناں نے فتح کیتا ہے ہے اج یہودی گل کردا سے خیبر دا بدلہ لینا ہے خیبر خیبر دا دا بدلہ بدلہ لینا لینا ہے ہے محلے میں

پیرا نے جب اس گل کو پڑیا تو پیرا نے اس گل کو پڑیا سجنا پوری توجہ میرے نبی نے بیٹھے ہوئے سر سرکار

برتن بھی رکھنے ہو یہ گلس بھی رکھنا ہاتھ بھی نہ لوگ ہاں، سلام لو اگے ہاتھ دستانے چلاؤ ہاتھ چلیس بنا دیتی میرا

پتا لگیا مول مون چون پار کر کے میں جملہ میرا چلے سکنا میرے پان بات نہیں نکلتا یہ کم نہیں ہونا باپ نے آگے پھر نکل جا فرمایا نکلنا قبول ہے نکلنے لگے باپ نے دو بار پچھو ہاتھ پایا لال ہتھیار اگر اس گھر چلی رہے نا مجھے سدھار کا لباس کیوں رکھنا ہے کپڑے کیوں رکھنا ہے کھچیا اپنے اپنے جسم چلے ہزور بنا رہے حضور بنا رہے میرے نبی جدو نظر پہ ادوی اکان چ

حضرت کرنا مرد مرد ہے شادی نے شادی شادی کے عمر معاشرے کی ریت کیا ہے برات ٹورنی بادو ہے جن رشتے دار برادری والے کو ناراض ہے کہ بھائی انہوں نے منا لو بوئے بوئے سے جان گے ساری برات تو ساری رشتے رات بوری میں لگ جانی ہے سویرے

پتا لگیا جی آدھے ہوں نا آدھے ہوں نے بندہ انہوں نے منا میاں نال تھوڑے سب آرام نہیں سنا جی شریف ہوں بندہ انہوں نے شادی سے ساڑتا ہے شادی سے کیا کرتا ہے شادی سے ساڑتا ہوں سب کو کہ تیرے کو دلیل کیا ہے میں کہ کوئی شادی میں جی بتیاں لگ رہی انہوں نے آدھے مرچا مرچا آخری نے بتیاں نے مرچا کیوں آخر مرچا تو نہیں ہے سالن بنا رہا ہے مرچا چلیے گا تمج نہیں آ رہی یہ جگل گیا ہے گیا شریقا نو لگ اگا شریقا نو لگ مرچا زیادہ آسان یہ نہ پتی مرچ نتیجہ میں پیش کرنا وا آدھے منایا جاتا ہے میاں براج سارے جن بھی ساڈے ہیں نا شریک ہو جن بھی ساڈے ہیں سارے شریک ہو جن بھی اگلا کوئی تقاضا کر دیا چل ٹھیک ہے جی تو آپ کر لیں گے پر تو نہ ٹولتے سی شریقا بحث آتے ہیں میں ایک گل کرنا سونے ہاں آدھے ناڑ منایا کر زبان بھاوے اپا نہیں ساڈا کام پیا دستا ہے او آز اللہ سارا پرسولا کشریقا یہ تو رکھو مراض روکی کہڑا والا کام اللہ رسول ناراض کرنا لاگا میرے نبی نے فرمایا کے ساز کو واسطے آیا ہوں جس شہر شہر میں میں میرا میرا نبی نبی توڑے اس سربر ہوئے نہیں تھی میں شروع ننگے ہو کے

نہیں نہیں ہوئے ہوئے گا میرے نبی رحمت گی اور اور جاتے جاتے برباد ہو وہ نے میں محمد پاک رحمت ہوئے سب خدا دی کر آخر نکا ہوتا ہوئے سارے کوئی براہ نہیں ساری برات میرے محمد رحمت جانی چاہیے قسم خدا دی مسا بھی چلتا ہے وہ پتر بھی دے فرما تو درخت جب برادری نو ماننے اگلے گھر مہنگی کرارا نے رسمانے نے ہزور کی سنت

ناراض ہو ہو جان دی پر اسا محمد باپ نو ناراض نہیں ہون دینا سجنا انہاں دی برات دیوال کوئی براد سہارا سجا اللہ دے قرآن کے حکم نال سجایا ہوئے مسلمانوں کے گھر کے اندر جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں انہوں نے قرآن کی تلاوت آدی دیا ہے پتہ لگتا ہے حضور کی سنت کے شکرانے پہ آتا ہوتے ہیں جناب کی رحمت اللہ علیہ آج بندے ہزار

کرنا لفا برباد ہو جانا جانا ہے ہے تباہ ہو پورے ٹی وی مٹھیاں فراڈا ہوئے پورے جناب والا قوم کا رام یونیورسٹی اندر قوم قوم غیرت سبق سبق ملنا ملنا ہے ہے اور قوم

سجنا دے اللہ سال سال پرانے شہ ترقی کا چودہ سو سال یا سال اگے قیامت تک

کیوں کیوں نہیں نہیں یہ بیویاں اللہ فی جا مشین مشین بنا ہے ہے د یہ بالکل جیسے جو کمے ہو گئے تو مشین کھڑ کھڑ کرے گی مشین کھڑ کھڑ کرے گی پورے پڑی جان گے سجنا ایک کائنات دی مشین جو یورپ دے پرانی کرا دے ہتھی آئی یورپ والے کاری کرا دے ہتھی ادھر دا پردہ ادھر فٹ کر دیتا ہے ادھر دا پورا ادھر فٹ کر دیتا ہے مشین کھڑ خرم کرتا ہے کرتا ہے دلانے کرتے ہیں جن جنو نیلام دیویا نے مارے اللہ نے فرمایا کرنا بھی اخرجنا تبرج الجاہلیت الاولا آدمی کتنی بڑی مولوی لوگ متوجہ ہون مائل ہون رغبت کرن بیویوں اجازت ذرا معاشرے کا نگاما ذرا ماحول کا نگاما ممبر کے وارث بننا جب سستیاں ملے لبیاں تان کے سو جانا ملے ذرا شہرہ کے ماحول میں گلیاں بازار کے ماحول میں کیا حیا دیا کیا سالت بولو یہ حال سی غیرت ہے حال سی مردے کا حال سی انسانیت ہے حال سی شرافت خطرہ ہے بربادی میں فرمایا والا تبر بجنا تبر جائیوڑا رب نے رکھا اپنے مرد کے سکون کا تایس بن جائے اپنے مرد کے سکون بن جائے زینت مکانی فرمایا پڑھنی رب نے گھر کا حکم پہلا اپنی سیمنگ لہرا تم ہٹا بچا کے رکا کے رکھیا نے پہلا پھر فرمایا نمازاں پڑھنیاں نے رب کرنا ہے اللہ فرماندا باقی مل سلام ہن تو میرے دربار چا کے سجدہ کر ہن میں تیرے قبول کراں گا مگر نہ جے تو بے حی نہ دا وجود غیر نہ مقام کے میرے دربار سجدہ کرنا واسطے میں لعنت لے کے جاویں گی میری بارگاہ وچ ثواب لے گی پہلا ہوتا توجہ پہلا ہوتا آپ نے کیا فرمایا کراں شمار نہیں کرنا اپنی زینت غیرن نہیں کھانی ربا گھر چتے بیوی بہ گئی ان مثال کے طور پہ کوئی بندہ آ گیا دروازہ کر گیا کہ جواب دینا چل پاؤں پھر کی کرے

کافر ہوئے ہوئے کدھر وہ ایسے کدی لگی کان کے سو گئے وہ کافر ہوئے کیا ساڑھے لگ کدی دشمنی اسلام آکھے ساڑھے دج کے عورت غیر کے سامنے قرآن کا واضح حکم میں کیوں تھا سجا کے عورت کو سامنے وہ سوچو دے سکتا ہے اور خلاف تو سوچ رہے ہیں ہاں، چشتے نے خلاف دے کوئی اگر اللہ آجے بھی نہ کرو کیوں تھا ہے عورت میں سجا کے سامنے ہیں کیوں تھا ہے کہ تے عورت چھوٹے سمان کے تھان جتے سجا تجا کے تو خوبصورت جینے پر بنا کے تے مسلمان دی دین میں نہیں کیتا ہے قران دی کی بات نہ ہوئی کسی شہر کی مشہوری اگے عورت نہ ہوئی یہ بس سواریاں بٹھانیاں نے کرایا لیا اوتھے عورت یہ تے بندے ہوندے پھردے نے نوکری لگدیاں اوتھے عورت ہو گئی یہ دل کو یہ مشہوری دینی ہے مشہوری مشہوری دے دے رہی رہی مثال طور پہ بھی نا تو مشہور کھان لگی باپ لگی لاگری ہو گیا لاگری ہو گئی گلاقہ دیر نہیں مساو خراشی کرا گا

اور نہان واسطے گئی ہے انہیں کریم لائیے لا کے باہر آ گئے باپ کو لات کھاوے ابو میں کریم لائی سابر لایا دیکھو کہ میری لات کیسی لگ رہی ہے قبیلے کو قبیلہ خاندان میں گوارا نہیں سی کرتا اور کیا ہوتا ہے مشہوری سابن دی مشہوری کریم دی وہ نکلی غسل خانے تو نہا کے اپنی لتا کریم کریم لا کے کے پھر جب پورے نو نو دی لتا کو میں میں نہا آئی ہوں لائی دیکھو میری لت کیویں لگ رہی ہے جو تھجکا بھی نہیں نہیں نہیں بجدا اندر ایڈے پھٹ تے مردہ ہو گئے ہوش آتی سارے سارے نال نال پانی پانی سوچیا ہی بنیا اللہ کرو اللہ دے قران نے کے قرآن فرمائیں بالقول

بڑا پریشانی بن جاتی ہے اللہ ہاں ہے کتنے بری بری تھی نا قیمتی دھات قیمتی ہوگی ان واسطے بازار بریق بریق ہوتے ہیں سونا ہے قیمتی دھات ہے وہ واسطے وڈے وڈے بدان تو نہیں ہوتے نکے نکے تھوڑیاں نکے نکے بدان درخت لگڑے کٹ کٹ کے اکھا وتے گور اک رکھے دھیان اپنے جڑنے نے کیوں کہتے اتنی تو ٹانکا ہو گیا انہیں تو کرنا چاہ سجانا ہے کہ خراب نہ ہو جائے تو لویا

یا مسلمان آ گیا میں بریک بریک کو خیر خیر نہیں اللہ روک دیں گے ہوں تو بولی نہ اچھی آواز بندہ سن کے کسی فتنے سے نہ پی جائے گا آدمی آپ کو کتنا بچانا ہے موسنا تل با فی اللہ تل مو مجھے چنگی بیوی لگتی لفظ چن ہے

پھر دیکھا جی کیا پتا ہے تیرا غوث پاک کی ماں نشان کیا ہوتی ہے آخر قرآن کی آیت پڑھنا کیا گل مکانا اللہ فرماتا ہے جی گھر وچ بی بہ گئی ہے نا آواز بھی لکا رہی ہے اچھا یہ دیکھو میں گل کرنا گھر وچ بیٹھی ہوئے نا اج جڑا زیور ہے نا زیور چوڑیاں ہو گئی ان دی آواز

چاہتا ہے اندازہ تو کرو اللہ کتا معاشرہ پاک کرنا چاہتا ہے پر میں بلا اندر ایک نمی ارد رہی نہیں اور انہوں نے یقین ہمیں زینہ دی ہوتا گلے دیتے جنہا پیرہ میں جی زیور پایا نا پیرہ میں زیور پایا ہے بی بی اپنے مرد دی زینہ تو آستے تو یاد رکھ تو پیر کہیں ہولے ہولے رکھ کتے پیرہ دے زیور کی آواز ہے بندے تک نہ ٹوٹ جائے سبحان اللہ کیا بات

کافی ساری گلا ہوئی اگر توجہ کرو ڈھیر سارا ہدایت کا سمان سی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما گئے یار زندہ سب پاک